تم فرماؤز میں میں سفر کر کے دیکھو اللہ کاؤن کر پہلے بناتا ہے پھر اللہ دوسری اٹین اٹھاتا ہے بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے